توبہ کر لیتا ہے پکڑا گیا سدا کا فیصلہ ہو گیا اور وہ سزا اس پر جاری کی جا رہی ہے تو اس سدا کے جاری ہونے کے وقت حد کے قائم ہونے کے وقت وہ اپنی حرکت پر نادم ہوتا ہے اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتا ہے اور یہ اس کا نادم ہونا اور شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو اس جواب کا حاصل یہ ہوا کہ اقامت حد کے وقت چونکہ مجرم وہ شرمندہ ہوتا ہے اپنی حرکت پر اس کو افسوس اور ندامت ہوتی ہے تو یہ ندامت توبہ کے قائد مقام بن جاتی ہے بلکہ یہ ندامت خود توبہ ہے دوسرا جواب امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے کلام سے اخذ کیا گیا ہے انہوں نے مشکل الاثار کے اندر شرح مشکل الاثار کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کے بعد جرائم کی دو سزائیں ہوتی ہیں شرح مشکل الاساد میں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بعد جرائم کی سزائیں دو ہوتی ہیں ایک دنیاوی اور ایک اخروی تو فوق الحو جو حضرت عبادہ کی حدیث میں فرمایا گیا ہے یہ دنیاوی صدا کے متعلق ہے کہ دنیاوی صدا کے لیے دنیاوی سزا اس کے جرم کے لیے کفارہ بن جائے گی لیکن جہاں تک آخرت کی سزا کا تعلق ہے اس کے لیے توبہ ضروری ہوگا پھر سن لو بعض جرائم کی سزائیں دو قسم کی ہوتی ہیں دنیاوی بھی اخروی بھی تو یہاں حضرت عباد کی روایت میں جو کفارے کا ذکر کیا گیا ہے یہ دنیاوی سزا کے اعتبار سے ہے کہ یہ دنیاوی سزا اس جرم کے لیے کفارہ بن جائے گی لیکن جہاں تک آخرت کی سزا کا تعلق ہے یہ حد اس کے لیے کفارہ نہیں بنے گی اس کے لیے توبہ ضروری ہوگی تیسرا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ من بابل کیا لفظ ہے وہ یہ من بابل مسائب ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی آدمی کو کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے چپ, چپ گیا تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں اسی طریقے سے ایک آدمی بازار کے اندر سامان خریدنے کے لیے گیا جیب میں پیسے ڈال لیے تھے سامان جب خریدا اور پیسے دینے کا وقت آیا تو وہ جیب میں نہیں ملے ندامت ہوئی شرمندگی ہوئی اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد مل گئے لیکن ابتدان جو پیسے نہیں ملے تو یہ ایک مصیبت اس کے لیے کھڑی ہو گئی اور اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوا تو یہ جو حد جاری کی گئی ہے یہ بھی ایک مصیبت ہے اور اس مصیبت کی بنا پر معاف ہو جائیں گے یعنی وہ کفارہ بن جائے گی یہ مصیبت ہونے کی بنا پر یہ من بابل مصائب اس کو قرار دیا گیا ہے کہ جیسے مصائب کے لاحق ہونے کی وجہ سے کفارہ ہوتا ہے گناہوں کا اسی طرح یہ حد بھی مصیبت ہے اس سے بھی کفارہ ہو جائے گا اور گناہ معاف ہو جائے گا نمبر چار ایک جواب اور دیا گیا ہے اور وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو کفارہ ہونے کا ذکر روایت کے اندر آیا ہے یہ امید کے درجے میں ہے یہ امید کے درجے میں ہے امام ترمیدی نے ایک روایت نقل کی ہے من اصاب حضرت علی کی من اصاب حدن فوجوت ہو فدیا فی الاخرہ جس آدمی نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر وہ سزا جاری کر دی گئی تو پھر اللہ اس کو دوبارہ سزا نہیں دیں گے من اصاب فوج حقوبت ہو پھر دنیا صلاح وادلیہ فی الآخر یعنی اللہ بہت زیادہ عدل کرنے والے اور بہت زیادہ انصاف فرمانے والے ہیں تو جب دنیا میں ایک مرتبہ سزا ہو گئی تو امید اللہ کے عدل سے یہ ہے کہ پھر آخرت میں وہ سزا نہیں ہوگی آگے ومن اصاب حدن فسطر اللہ علیہ وعفا ان فاللہ اکرم يعود إلى شيء قد أفع عنه اگر کسی آدمی نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا جس کے اوپر حد لازم ہوتی ہے لیکن اللہ نے پردہ داری کی جرم لوگوں کو معلوم نہیں ہوا اور اللہ نے پردہ داری کر کے گویا اس کو معاف کر دیا تو اللہ اکرم اللہ تعالی زیادہ کریم ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں من شہین کا دافان ہو کہ جس چیز کو معاف کر دیا تھا اس کی پھر بات پوس فرمائے یہ نہیں ہوگا جب ایک مرتبہ معافی اللہ نے دے دی تو امید یہی ہے کہ اب اس پر کوئی معافذہ نہیں ہوگا تو یہ جو حضرت علی کی روایت ہے اس روایت سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کفارہ ہونا بطور امید ہے کہ امید ہے اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم اور اللہ کی مہربانی سے کہ جب اس کو ایک مرتبہ سزا دے دی گئی تو اب دوبارہ آخرت میں اس کی سزا وہ نہیں دیں گے تو یہ ہونے کفارے کا ذکر حتمی نہیں ہے کفارہ ہونے کا فیصلہ یقینی اور لازمی نہیں ہے امید کے درجے میں ہے کہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب دنیا میں اس کو سزا دے دی گئی ہے تو آخرت کے اندر سزا نہیں ہوگی معافی مل جائے گی اور آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ دوسرا جز یہ تھا ومن اصاب حدن فصطر اللہ علیہ عنہ حد کے موجب جرم کا ارتکاب کیا ایسے جرم کا ارتکاب کیا کہ جس سے حد لازم ہوتی ہے فصطرہ اللہ علیہ اللہ نے پردہ داری کی وافا ان ہو اور معافی دے دی تو فلاح اکرم من یہود شعین قد افا ان ہو یہاں کوئی نہیں کہتا کہ کفارہ ہوگا یہاں کوئی کفارہ ہونے کا قائل نہیں ہے اس لیے کہ یہ کفارہ ہونے کی بات تو حد کے قائم ہونے کے بعد آتی ہے کہ حد جب قائم ہو گئی تو آیا یہ حد کفارہ بنے گی یا نہیں بنے گی اور یہاں سطر کی صورت میں تو حد قائم ہی نہیں ہوئی اللہ نے پردہ داری کی ہے تو یہاں کوئی کفارہ ہونے کا قائل نہیں تو اس سے مزید اس بات کی تائید ہوئی کہ کفارہ ہونے کا معاملہ یہ رجا اور امید کے درجے میں ہے بہرحال یہ چار جواب ہو گئے ایک جواب یہ ہوا کہ جب آدمی پر حد قائم کی جاتی ہے تو وہ اپنی حرکت پر نادم ہوتا ہے شرمندہ ہوتا ہے اور یہ نداوت یہی توبہ ہے دوسرا جواب تحاوی کا تھا کہ جب بعض جرائم کی دو سزائیں ہوتی ہیں ایک دنیاوی اور ایک اخروی تو حد کے ذریعے سے دنیاوی سزا معاف ہوتی ہے آخرت کی سزا کے لیے توبہ ضروری ہے تیسرا جواب وہ یہ یہ کہ حد من بابل مسائب ہے اور چوتھا جواب یہ کہ یہاں حد کے کفارہ ہونے کا فیصلہ یہ امید کے درجے میں ہے یہ یقینی اور ضروری نہیں اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے قول فیصل یہ بیان کیا ہے کہ اگر حد کے قائم ہو جانے کے بعد وہ آدمی توبہ کر لیتا ہے تو وہ کفارہ ہو جائے گی اگر توبہ تو نہیں کرتا لیکن پاک باز بن جاتا ہے جرائم سے اجتناب کرنا شروع کر دیتا ہے تو بھی وہ حد کفارہ ہو جائے گی فائدہ ہوا جرائم کے ارتقاب سے بچنے کا اہتمام شروع ہو گیا اور جرائم کے ارتقاب سے اجتناب کیا جانے لگا تو اگر توبہ کر لی تب بھی کفارہ اجتناب انل قبائل اختیار کیا تب بھی کفارہ اور اگر نہ توبہ کی اور نہ اجتناب انل قبائل اختیار کیا تو پھر یہ حد کفارہ نہیں ہوگا یہ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کے اندر مرجیا کرت بھی ہو رہا ہے اور اور خوارج کا رد بھی ہو رہا ہے مرجیا کرت تو اس لیے ہو رہا ہے کہ سزا ہو رہی ہے جرم وہ تو کہتے تھے کہ سے کوئی فائدہ نہیں معاشیت سے کوئی نقصان نہیں اور یہاں معاشیت کے ارتکاب پر حد قائم کی جا رہی ہے تو یہ نقصان نہیں ہے اور اور معتدلا پر رد اس لیے ہوا کہ روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ اگر اللہ داری کریں گے تو پھر وہ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور چاہیں گے تو گریس فرمائیں گے تو یہ معافی کا جو ذکر کیا ان شاء ہو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوا اگر ایمان سے خارج ہو چکا ہوتا تو معافی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا چلیے آگے بسم اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى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 من الدين الفرار من الفتن وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعسعى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعب الجبال يتبع يتبع بها شعف الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن من الدين الفرار من الفتن ایک بات تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ما قبل میں جو تراجم تھے وہ ایجابی تھے اب یہ ایک سلبی ترجمہ آیا ہے کہ فرار من الفتن دین یہ بھی دین کے اندر داخل ہے تو یہ فرار جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ سلب کا پہلو ہے تو یہ ترجمہ جو ہوگا یہ گویا سلبی ہوگا اور ماقبل کے جو تراجم تھے وہ ایجابی تھے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماقبل میں حضرت عبادہ کی حدیث میں یہ بتایا گیا تھا فلاں چیز کو چھوڑنا ہے فلاں چیز کو چھوڑنا ہے شرک کو چھوڑنا ہے اور سردے کو چھوڑنا ہے اور قتل اولاد کو چھوڑنا ہے اور بہتان تراشی کو چھوڑنا ہے تو اب یہاں بتاتے ہیں کہ فقط انہی چیزوں کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے بلکہ وطن کو چھوڑنا اور آبادی کو چھوڑنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو فطروں کے زمانے میں اپنی جگہ اور آبادی کو چھوڑنا پڑتا ہے ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فتنے کا کیا مطلب ہے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نافرمانیوں کی کثرت ہو جائے اور دین کی حفاظت کرنا مشکل بن جائے اور ایسے ذرائع میسر نہ ہوں کہ دین کی حفاظت کی جا سکے یہ فتنہ ہے نافرمانیوں کا رواج عام ہو جائے اور نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے دین کی اور اعمال کی حفاظت میں مشکلات پیش آنے لگے اور ایسے اسباب مفقود ہوں ایسے اسباب موجود نہ ہوں جن کے ذریعے سے اپنے اعمال کی حفاظت کی جا سکے یہ فتنا ہے ایسے موقع پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ آبادی کو چھوڑ دیں اسلام میں رحبانیت نہیں ہے نے از خود اس بدعت کا کو ایجاد کیا تھا اور پھر وہ اس کی پوری رعایت نہ کر پائے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے کہ رحبانیت جو ہے یہ انبیاء کے اسوائے مبارک کے خلاف حضرت انبیاء نے آبادیوں میں قیام رکھا ہے آبادیوں میں رہ کر وہاں ہدایت اور اصلاح کی کوششیں فرمائی ہیں تو حضرات انبیاء کی سنت کے بھی خلاف ہے اور یہ کہیے کہ اللہ کی حکمت بالغ کے بھی خلاف ہے اس لیے کہ اگر رحبانیت اختیار کی جائے گی تو <clears throat> نسل انسانی کا اضافہ ممکن نہیں ہوگا <clears throat> نسل انسانی میں ترقی نہیں ہو سکے گی بلکہ سلسلہ نسل انسانی کا وہ ختم ہو جائے گا باقی نہیں رہے گا آپ رابانیت اختیار کریں گے تو رابانیت اختیار کرنے کے اندر یہ آئے گا نا کہ آپ شادیاں نہیں کریں گے آپ نکاح نہیں کریں گے اور جب نکاح نہیں کریں گے تو اولاد پیدا نہیں ہوگی جب اولاد پیدا نہیں ہوگی تو اللہ جو اس دنیا کو انسانوں سے آباد رکھنا چاہتے ہیں اس کے خلاف ورزی لازم آئے گی بہرحال یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے یو شکو ان یقون خیر مال غن آپ خیر کو خبر قرار دیں یقونوں کی اور غن کو اس کا اسم قرار دیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے یقون خیر مالی مسلم غن من یعنی عکس ہو جائے گا خیر اسم ہوگا اور غن من خبر ہوگی غنم کو آپ اسم بنائیں گے تو مرفو پڑیں گے اور خبر بجائیں گے تو منسوخ پڑیں گے ایسا زمانہ قریب ہے کہ آدمی کے مال میں بہتر بکریاں ہوں شاطل جبال کہ وہ ان کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے اور وہاں جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور فطروں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے وہ یہ فرار اختیار کرے شاف شافتن کی جماعت اور شافتن چوٹی کو کہتے ہیں تو شاف الجبال یہ پہاڑوں کی چوٹیاں ہو گئی مواقع الخطر جہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جیسے وادیاں ہیں جیسے پہاڑی علاقے ہیں جیسے جنگلات ہیں یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں وادیوں میں بھی اور پہاڑی علاقوں میں بھی اور اسی طرح جنگلات میں بھی تو یہ فرمایا گیا کہ ایسا زمانہ قریب ہے کہ لوگ بکری لے کر وہاں چلے جائیں گے بکری کی تخصیص اس لیے کی کہ وہ سہل الانقیاد بھی ہے وہ کثیر المنفعت بھی ہے اور وہ المعونت بھی ہے سہل الانقیاد اس لیے ہے کہ آپ کان پکڑ کے جہاں چاہے لے جاؤ بلکہ آپ کندھے پر لاد کر جہاں چاہے لے جاؤ کان پکڑ کے بھی آپ لے جا سکتے ہیں اور اسی طرح گلے میں رسی ڈال کر بھی آپ لے جا سکتے ہیں کندھے پر لاد کر بھی آپ لے جا سکتے ہیں تو وہ سہل القنقیاد بہت جلد آپ کی اطاعت قبول کر لیتی ہے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے وہ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ قلیل المعونت بھی ہے اس لیے کہ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر وہ اپنا پیٹ بھر لیتی ہے آپ اس کو باقاعدہ نہ کھلائیں اور اس کے کھانے کا اہتمام نہ کریں تب بھی وہ اپنا پیٹ بھر لیتی ہے کچھ ادھر سے کھایا کچھ ادھر سے کھایا کچھ یہاں گئی کچھ وہاں گئی اور کثیر المنفات بھی ہے کثیر المنفات اس لیے ہے کہ اس کا دودھ جو ہوتا ہے وہ غذا اور شراب دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے یعنی وہ پانی کی جگہ بھی کارآمد ہوتا ہے اور کھانے کی جگہ بھی کارآمد ہوتی ہے ہوتا ہے تو اس لیے وہ کثیر المنفاد قلیل المعونت سہل انقیات ان وجوہ کی بنا پر بکری کا خاص طور سے ذکر کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس فتنے کے زمانے میں آدمی جب فرار اختیار کرے گا تو وہ اپنے دین کی خاطر کرے گا یعنی فتنوں کا اثر اعمال پر پڑتا ہے فتنوں کا اثر یقین پر نہیں پڑتا اور تصدیق پر نہیں ہوتا اظہان اس سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ متاثر اعمال ہوتے ہیں تو اس بنا پر یہ فر دین ہی میں دین سے اعمال مراد اور مرجیا کی نفی ہو گئی کیوں اس لیے کہ یہاں امال کی حفاظت کے لیے شاف الجبال میں جانے کا ذکر کیا ہے تو اگر امال کی کوئی قیمت نہیں تھی تو پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی یہ امال کی حفاظت ہی کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں چلے جانا اور جب امال کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے تو معلوم ہوا کہ امال قیمتی چیز ہے ان کی حفاظت ہونی چاہیے ان کے لیے یہ خیال کرنا کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں یہ غلط چلیے باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بالله المعرفة فعل القلب یہاں بظاہر اشکال یہ ہوتا ہے کہ ترجمے میں علم اور معرفت کا ذکر کیا ہے تو علم اور معرفت کا تعلق تو کتاب العلم سے ہوگا یا کتاب الایمان میں اس علم اور معرفت کو کیوں ذکر کیا تو اس کے متعلق آپ یہ کہیے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے انا عالم کم سے رد کیا ہے مرجیا پر اور انل فیل القلب سے رد کیا ہے کزامیہ پر کیوں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ایمان بلّہ اور علم بلّہ ایک ہی چیز ہے ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اور تصدیق علم اور سیرے اس میں تفضیل استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان علم کے درجات میں تفاوت ہوتا ایک بات تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان اور علم ایک ہے دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ ایمان اور علم ایک اس لیے ہے کہ ایمان تصویر کو کہتے ہیں اور تصویر آپ کو معلوم ہے کہ علم ہے پھر سیدھے اس میں تفصیل بیان فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ علم کے درجات میں اور ایمان کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ تفاوت اعمال سے آتا ہے کسی کے اعمال زیادہ ہوں گے تو اس کا ایمان زیادہ بہتر اور زیادہ شاداب ہوگا کسی کے اعمال کم ہوں گے تو اس کا ایمان اتنا ہی پجمردہ ہوگا اور اتنا ہی کمزور ہوگا تو لہذا مرجیا کی تربیت ہو گئی کہ اعمال کی زیادتی سے ایمان میں شادابی آتی ہے اعمال کی زیادتی سے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور اعمال کی کمی سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور ایمان مردہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اس سے مرجیا کی تردید ہو گئی ایمان اور علم ایک ہیں کیوں اس لیے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اور تصدیق علم کی ایک قسم ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں تصدیق کا سیدھا تفاوت درجات پر دلالت کرتا ہے اس میں تبدیل کا سیرا وہیں لایا جاتا ہے جہاں کسی چیز کو زیادتی حاصل ہوتی ہے دوسرے کے مقابلے میں تو لہذا اس سے ایمان کے درجات متفاوت اور علم کے درجات مختلف کی طرف اشارہ ہو گیا اور یہ تفاوت اعمال سے آتا ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ اعمال مفید ہیں ان کی وجہ سے ایمان کے اندر تقویت آئے گی ان کی وجہ سے ایمان کے اندر شادابی آئے گی تو مرزیا کا یہ کہنا کہ اعمال بے فائدہ ہیں غلط اعمال کا تو فائدہ ہے کہ ایمان میں اس سے قوت آتی ہے اور شادابی پیدا ہوتی ہے اور معرفت فیل الخل اس سے کرانیہ کا رد کیا ہے اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہتے ہیں کہ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ دینا یہ ایمان کے لیے کافی ہے تصدیق کی ضرورت نہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ام البارتہ فیل القلب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تصدیق کی ضرورت ہے خالی زبان کا اقرار کافی نہیں آگے اس کے بعد میں ولا ولاقی حکم بیما کسبت قلوب حکم وہ قرآن مجید کی آیت ہے لا اللہ فی تھے اگر یمین لغ ہے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا ولا کی حکم بیما کسبت قلوب حکم لیکن جہاں یمین میں قصب قلب پایا جائے گا وہاں مواخذہ ہوگا اب آپ صرف اتنی بات دیکھ لیں کہ یہاں کسبت قلوب حکم میں کسب کی اسناد قلوب کی طرف کی ہے تو معلوم ہوا کہ قلب کے لیے کسب ثابت ہے بیما کسبت قلوب حکم میں کسبت فیل ہے قلوب حکم اس کا فائل ہے قسم کی اسناد قلب کی طرف ہو رہی ہے تو لہذا قلب کے لیے فیل ثابت ہو گیا قسم کا اور جب قلب کے لیے قسم کا فیل ثابت ہو گیا تو معرفت اور تصدیق کو بھی فیل قلب کہنا صحیح ہو جائے گا مارفتہ فیل و قلب میں معرفت کو قلب کا فیل قرار دیا تھا نا تو سوال یہ تھا کہ کیا قلب کے لیے بھی افعال ہوتے تو آج سے بتا دیا کہ ہاں قلب کے لیے قصب ثابت ہے اور قصب فیل ہے تو لہذا جب قلب کے لیے قسم ثابت ہوا اور وہ ایک فیل ہے تو معرفت بھی ایک فیل ہے وہ بھی قلب کے لیے ثابت ہو جائے گی اور جب وہ قلب کے لیے ثابت ہو جائے گی تو انڈن باغ فیل القلب کہنا ٹھیک ہو جائے گا یہ ہے خلاصہ اس کے بعد آگے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو حکم دیا کرتے تھے تو اتنا دیتے تھے بیمار تو تیقون جس کو وہ نبھا سکے بیما تو تی خون کے معنی یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ناممکن نہ ہو وہ ان کے لیے دشوار نہ ہو اس پر عمل کرنا اس کی پابندی کرنا اس پر دوام اختیار کرنا وہ سہل اور آسان ایک مرتبہ چند صحابہ ازواج متحرات کے پاس گئے اور ازواج متحرات کے پاس جا کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عمل کی تفصیل معلوم کرنا چاہیے تو ان کو بتایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات والے اعمال یہ ہوتے ہیں ان کو سن کر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کم ہے کان تقالو کہ جب آپ کے عمل کی تفصیل ان کو بتائی گئی تو انہوں نے اس کو کم سمجھا اور پھر یہ کہنے لگے نہنو من نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حضور سے کیا مقابلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے مغفرت کر رکھی لے فر اللہ ماتا کا دوا و ماتا خبر جب آپ کے لیے مغفرت کی خبر آ گئی ہے تو آپ کو زیادہ مال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمارے لیے کوئی خبر بخشرت کی آئی نہیں لہذا ہمیں عمل کا زیادہ اہتمام کرنا ہوگا تو ایک صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں قائم اللیل بنوں گا ساری رات نماز پڑھا کروں گا ایک صاحب نے فیصلہ کیا میں سائم الدہر بنوں گا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا ایک صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ میں تجرب کی زندگی اختیار کروں گا نکاح نہیں کروں گا نکاح کروں گا تو اس کے مسائل مجھے اپنی طرف متوجہ کریں گے اور میں ان سے فارغ رہ کر گاؤں عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لوں گا یہ ہوا تین آدمی تھے انہوں نے نبی سے آپ کے رات کے اعمال کی تفصیل معلوم کی تھی جب ان کو وہ تفصیل بتائی گئی تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اعمال کم ہیں اور پھر یہ ذہن کو سمجھایا کہ آپ کے لیے چونکہ مغفرت کی بشارت آ گئی ہے لہذا آپ کو زیادہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں اور خود فیصلہ یہ کیا کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں قائم اللیل رہوں گا ایک کہتے ہیں میں سار مدار بنوں گا ایک کہتے ہیں کہ میں تجرب کی زندگی اختیار کروں گا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال معلوم ہوا تو آپ نے تنبیہ کی اور آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں رمضان کے علاوہ میرے معمولات میں یہ بھی داخل ہے کہ میں روزے رکھوں اور یہ بھی داخل ہے کہ افطار کروں آپ روزے رکھا کرتے تھے ایام بیج کا تیرہ چودہ تاریخ کو عام طور سے اور اسی طریقے سے آپ روزہ رکھتے تھے پیر اور جمعرات کو اور اسی طریقے سے آپ مہینے کی پہلی تاریخ میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے تو وہ انی اصوم میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں تو تمہارا یہ کہنا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا یہ میرے طریقے کے مطابق تو نہیں ہے اور فرمایا انی اسلی و خود میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں تو تمہارا یہ فیصلہ کرنا کہ میں قائم اللیل رہوں گا یہ بھی میرے طریقے کے خلاف میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں تو تمہارا قائم اللیل بننے کا فیصلہ کرنا یہ کیسے قابل قبول ہوگا اور تمہیں معلوم ہے کہ میں نے نکاح کیا ہے میری بیویاں ہیں تو تمہارا یہ فیصلہ کرنا کہ میں تجرب کی زندگی گزاروں گا یہ میری میرے طریقے کے مطابق کہاں تو آپ نے نکیل کی اور نکیل کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میری سنت سے اعراض ہے یہ فیصلہ کہ میں قائم اللہ ہوں گا یہ فیصلہ کہ میں صاحب شاید رہوں گا یہ فیصلہ کہ میں تجرب کی زندگی اختیار کروں گا یہ تو میری سنت کے خلاف اور پھر آپ نے فرمایا کہ انا عالم کم بلّہ وحت میری قوت عملیہ بھی تم سے زیادہ ہے اور قوت علمیہ بھی تم سے زیادہ ہے عالم میں اپنی قوت علمیہ کی زیادتی کا ذکر ہے اور میں قوت عملیہ کی زیادتی کا ذکر ہے اور مطلب کیا ہے کہ جب علمی عملی دونوں قوتوں میں میں تم سے بہتر ہوں اور تم سے زیادہ ہوں اور اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں روزے بھی رکھتا ہوں اختیار بھی کرتا ہوں اور تجرب کو بھی میں نے اختیار نہیں کیا تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ جو یہ طریقہ اختیار کرو میں تو قوت علمیہ اور قوت عملیہ میں تم سے بہت آگے ہوں بہت زیادہ ہوں اور بہت زیادہ ہونے کے باوجود میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں سوتا بھی ہوں اور میں نے نکاح بھی کی ہے تو جب میں عالم اطخا ہونے کے باوجود یہ کر رہا ہوں تو تم تو نہ عالم ہو نہ اطخا ہو اور پھر تم یہ طریقہ اختیار کرتے ہو جو میری سنت کے خلاف ہے یہ قابل قبول نہیں یہ ہو گیا اب اس کے بعد یہاں ایک سوال یہ آیا ہے کہ لیر فرا لکل ہو ماتقمہ میں زمب کی اضافت آپ کی طرف کی گئی ہے کی جو اجازت آپ کی طرف کی گئی ہے اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ آپ معصوم نہیں حالانکہ حضرات انبیاء معصوم ہیں تو اس کے متعلق آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبی سے نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی کفر کا صدور نہیں ہوتا انبیاء علیہم و وسلام نبوت عطا کیے جانے سے پہلے بھی کفر سے پاک اور کفر سے گا مبرہ ہوتے ہیں اور نبوت کے عطا ہونے کے بعد بھی یہ مسلم ہے اسی طریقے سے یہ بھی مسلم ہے کہ حضرات انبیاء علیہم و سلاط وسلام قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی قبائل کے ارتقاب سے محفوظ ہوتا نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب نہیں ہوئے نہیں ہوتے اب رہ گئی بات سغائر کی تو ماتوریدیہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام والسلام سے بھی بادل نبوت محفوظ ہوتے ہیں قبل نبوت بھی محفوظ ہوتے ہیں ماتوریدیہ کا مذہب جو قبائل کے بارے میں ہے جو کفر کے بارے میں ہے وہی سرائر کے بارے میں بھی قبائل سے بھی وہ محفوظ ہے اور سے بھی وہ محفوظ ہے اور سرائر سے بھی یہ کہتے ہیں کہ سرائر کا, انبیاء سے ارتقاب ہوتا ہے کبائر کا تو نہیں ہوتا کفر کا تو نہیں ہوتا لیکن وہ سرائر کے بعد میں ارتقاب کے جواز کے قائل مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی گنا صغیرہ جو کمینے پن پر دال ہو یا خصت پر دال ہو انبیاء اس سے پاک ہوتے سزائل کا انتخاب تو ان سے ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ ایسا گنا صغیرہ جو آدمی کے کمینے پن پر دلالت کرتا ہو اس کے خصیص ہونے پر دلالت کرتا ہو اس سے وہ پاک ہوتے اب اس کے بعد میں سوال یہ پیدا ہوا کہ زمب کی اضافت آپ کی طرف کی گئی ہے تو یہ عصمت کے خلاف معلوم ہو رہا اس کے مختلف جواب دیے گئے ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ یہاں امت کے جنوب مراد ہیں آپ کے جنوب مراد نہیں لکل بات منظم اے من بے امتک لیکن یہ جواب غلط یہ جواب غلط ہے یہاں امت کے گناہوں کی مغفرت کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہاں آپ ہی کے لیے ضم کو بیان کیا گیا ہے دوسرا جواب جو قاضی ایاز نے دیا ہے اور علامہ کشمیری نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تین چیزیں ہیں ایک ہے معاشیت ایک ہے خطا اور ایک ہے زمب یہ تین علیحدہ علیحدہ چیزیں معاشیت کے معنی آتے ہیں نافرمانی کے انبیاء اس سے پاک معصیت ضمب اور خطا پہلا درجہ معصیت کا ہے شناعت اور قباحت میں اور دوسرا درجہ خطا کا ہے اور تیسرا درجہ زمب کا ہے تو معاشیت کے معنی نافرمانی کے ہیں اور حضرات انبیاء علیہ السلام والسلام اس معاشیت سے پاک اور اسی طرح خطا جس کے معنی غلطی کے ہیں اس سے بھی انبیاء پاک اور تیسرا درجہ زمب کا ہے وہ کہتے ہیں زمب کے معنی ہے ایب کے اور یہ معمولی اشیاء پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یہ انبیاء سے صادر ہو سکتی ہے تو عصمت کا جہاں تک تعلق ہے وہ معاشیت سے ہے اور عصمت کا جہاں تک تعلق ہے وہ خطا سے ہے معاشیت کے معنی نافرمانی کے تھے اور عصمت خطا کے معنی غلطی کے تھے اور زمب کے معنی عیب کے ہیں اور عصمت میں یہ ضمب داخل نہیں ہے یہ معمولی چیز ہوتی ہے اور اس معمولی چیز کا ارتکاب انبیاء سے ہو جاتا ہے یہ دوسرا جواب ہوا تیسرا جواب ایک اور ہے کہ یہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے باب سے ہے حسنات الابرار سیئات المقربین کے باب سے ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ ایک تو عام قواعد ہوتے ہیں حکومت کے ان عام قواعد کی پابندی ضروری ہوتی ہے ہر ایک کے لیے عوام کے لیے بھی ان قواعد کی پابندی ضروری ہوتی ہے خواص کے لیے بھی ان قواعد کی پابندی ضروری ہوتی ہے لیکن خواص کی اس سے آگے اور بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ خواص کی جو اور زیادہ ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ وقت کی کے مزاج اور طبیعت کی رعایت کے بھی مکلف ہوتے ہیں عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو عام قواعد کے مکلف ہیں کہ ان کی پابندی کریں خواص بھی ان عام قواعد کی پابندی کے مکلف ہوتے ہیں لیکن خواص کی ایک اور آگے ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ وہ صدر مملکت اور بادشاہ کے مزاج کی بھی رعایت کرے حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام نے کہا تھا انی لیا زنونی بھی مجھے یہ غم ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ گے اور وہاں گوا بھیڑیا اس کو کھا لے گا انی لیا انتد حبو بھی وہ و ایا کو یہ توکل کے خلاف بات ان کی زبان سے صادر ہو گئی اس پر گرفت ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا برسا برس صدمہ برداشت کرنا پڑا حضرت موسا کا واقعہ آپ کے سامنے آئے گا کہ ان سے پوچھا گیا سے عالم تو انہوں نے انا کہہ دیا حالانکہ غلط نہیں کہا تھا وہ پیغمبر ہیں اور جلیل شان اور بلند مرتبے کے پیغمبر ہیں ان کے علم کے مقابلے میں دوسروں کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ان کا یہ جواب اللہ کو پسند نہیں ہے اور ان کو حضرت خبیر کی خدمت میں جا کر ان کے ماتحت رہنا پڑا اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس نے اجاب مغادبن فضن اللہ علیہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پر پورا پورا یقین وس وسا بھی نہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کے خلاف سوچے لیکن ان کے عمل سے کچھ اس طرح کی بات مترش ہو رہی تھی کہ انہوں نے قدرت خدا بندی کا خیال نہیں کیا تو کتنی بھاری سزا مچھلی کے پیٹ میں گا ان کو پہنچا دیا اور ایسی تنگ جیل ان کے لیے مقرر کی کہ جس کا تصور کر کے آدمی پریشان ہو جاتا وطن نون اس جہاز اللہ الدخ ان کا دن یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت گوا سے وہ خارج ہے بالکل نہیں وہ پیغمبر ہیں ان کا عقیدہ اگر درست نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا لیکن یہ کہ عمل سے اس طرح کا ترش ہو رہا تھا تو ان کی گرفت ہو گئی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم آپ کے پاس آئے آپ سرداران قریش سے گفتگو فرما رہے تھے اور اسلام کی ان کو دعوت دے رہے تھے تو ابن مکتوم کا وہاں آنا مخل ہونا آپ کو ناگوار ہوا اور آپ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو ابس و ولہ انجا میں گوا وہ طریقہ اختیار کیا جو ناگواری کا تھا اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ کافروں کے مقابلے میں اپنے مخلص اور وفادار خادم کے ساتھ یہ روگردانی کا انداز اختیار کیا جائے تو آپ کی گرفت ہو گئی عبداللہ ابن مکتوم سے جو آپ نے اعراض کیا یہ اللہ کو پسند نہیں آیا کیوں اس لیے کہ کافروں کے مقابلے میں ایک مومن ترجیح کا مستحق تھا تو حالانکہ آپ کا خیال یہ تھا کہ یہ تو اپنے آدمی ہیں عبداللہ ابن ام مختوم کافروں کے سرداروں سے بات ہو رہی ہے اگر ان کی بات ان کے سمجھ میں بات آ گئی تو بڑا فائدہ ہوگا لیکن اس مسئلہ کو قبول نہیں کیا گیا تو اسی طریقے سے یہاں لیغ فرا اللہ ہو ذنبک میں وہ امور مراد ہیں جو آپ کے مرتبے سے نازل تھے وہ کوئی گناہ کی چیزیں نہیں تھی وہ کوئی نافرمانی کی قسم نہیں تھی بلکہ وہی حسنات الابرار سیاحت المقربین کے قاعدے کے مطابق بعض ایسی چیزیں تھی جو آپ کے مرتبے سے فروتر تھی آپ کے مرتبے کے لائق نہیں تھی گناہ نہیں تھی نافرمانی نہیں تھی بلکہ آپ کے مرتبے کے شاہ نشان نہیں تھی اور آپ کے مرتبے کے چونکہ وہ شاہ نشان نہیں تھی اس لیے گرفت ہو گئی یہ جواب ہوا تیسرا ہوا نا چوتھا ایک جواب اور ہے اور وہ چوتھا جواب یہ ہے کہ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی یاد دل کے اندر سما جاتی ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد کا استحظار رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے میں اللہ کے سامنے ہوں تو اس غلب استحدار کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی پاؤں نہیں پھیلاتا کہ اللہ دیکھ رہے بے ادبی ہوگی آدمی ننگے سر نہیں بیٹھتا اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں بے ادبی ہوگی آدمی کا اپنی بیویوں کے پاس جانا یہ ان کے لیے ایک مشکل امر بن جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں قدا حاجت کے وقت وہ اپنے آزا کو چھپانے کی چادر ڈال کر یا جھک کر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں یہ عام اولیاء اللہ کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں کہ وہ رشتے دار کے غلبے کی بنا پر اس طرح کی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو اولیاء اللہ کے حالات میں جب ہم اس طرح کی باتیں دیکھتے ہیں اور صحابہ کے واقعات میں بھی ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو حضور کے ساتھ استحدار کی نوعیت کیا ہوگی اس کا آپ خود اندازہ لگا لیں اللہ کی یاد کا استحدار اولیاء اللہ کے مقابلے میں صحابہ کرام کے مقابلے میں آپ کے لیے تو زیادہ ہوگا نا یقیناً زیادہ ہوگا اور جب زیادہ ہوگا تو ان طبی امور کو ادا کرنے میں آپ کے لیے مشکل پیش آئے گی اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ جو آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا وہ جو آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں اس میں جو آپ کو تنگی محسوس ہوتی ہے آپ اس کو تنگی نہ سمجھے اللہ کی طرف سے معاف لیئر فیئر اللہ کر لاؤ من منظم میں یہ مراد ہے کہ یاد خدا بندی کے استحدار کی بنا پر جو امور طبیعہ کو انجام دینے میں طبیعت پر ایک طرح کی گرانی ہوتی ہے اور طبیعت پر ایک طرح کا بار ہوتا ہے وہ معاف ہے آپ اس کی پرواہ نہ کریں یہ جواب کون سا ہوا چوتھا پانچواں ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ زم سے مراد یہاں اجتہادی غلطی ہے پیغمبر سے اجتہادی غلطی تو ہو سکتی ہے یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی پر قائم نہیں رکھتے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو یہاں زمب سے اجتہادی غلطی مراد لی جا سکتی ہے اور چھٹا ایک جواب یہ ہے کہ یہ اصل میں خطاب تشریف ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ قیامت جب آئے گی اور حساب و کتاب کے لیے حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے اور حساب و کتاب کا آغاز نہیں ہوگا تو سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا لوگ پسینوں سے گوہ شرابور ہوں گے تو وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم سے درخواست کریں گے کہ آپ پروردگار سے سفارش کریں کہ عمل حساب و کتاب کا شروع ہو جائے حضرت آدم علیہ السلام معذرت کریں گے وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کا غضب آج اتنا ہے کہ اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا اور میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو اکلے شجرا وغیرہ کی تھی نادم ہوں شرمندہ ہوں میں گو سفارش نہیں کر سکتا حضرت نو کے پاس آئیں گے ان سے درخواست کریں گے وہ بھی ادھر کر دیں گے اللہ حضر قیاس حضرت موسا علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے پاس لیکن جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ سفارش کریں گے تو یہ جو فرا تقدمہ من منظمبک وہ ما تاخر فرمایا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ پر کوئی مواخذہ نہیں آدم علیہ السلام مواخذے سے ڈر رہے ہیں حضرت نو علیہ السلام معافذے سے ڈر رہے ہیں اور دوسرے انبیاء بھی اسی طریقے سے خوف زدہ اور آپ بھی اگر اسی طرح خوف زدہ ہو تو پھر سفارش کون کرے گا تو اس لیے آپ کو دنیا میں یہ باور کرایا گیا اور یہ یقین دلایا گیا کہ آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہے لہذا اس خطاب تشریف کی روشنی میں آپ اللہ سے دعا کریں اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ابیت کا کمال ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں اور سجدے میں طویل وقت گزارنے پر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا عرفا راست سل تو عشفا تشفا آپ سے اٹھائیں درخواست پیش کریں وہ قبول کی جائے گی سفارش کریں وہ منظور ہوگی تو پھر آپ حساب و کتاب کی بات کریں گے اور حساب و کتاب کا آغاز ہوگا اور اس آغاز سے سب کو راحت ہوگی جو اہل ایمان ہیں ان کو بھی اور جو کفار ہیں ان کو بھی اس لیے کہ اس سے پہلے انتظار کی مصیبت سے سب پریشان تھے اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو جائیں گی تو یہ خطاب تشریف ہے اور اس خطاب تشریف کے ذریعے سے آپ کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ قیامت میں شفاعت قبرہ کی خاطر آپ کوئی فکر نہ کرے آپ سے کوئی مواخذہ ہونے والا نہیں ہے ساتواں ایک جواب اور دیا گیا اور وہ ساتواں جواب یہ دیا گیا ہے کہ یغفرہ فیرا یہ غفران سے ماخوذ ہے اور غفران کے معنی آتے ہیں سطر کے تو اللہ فیرا لکل منظم بک وہ تاخر کے معنی یہ ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور گناہوں کے درمیان حجاب قائم کر اور حجاب کے قائم ہونے کی وجہ سے گناہ کا آپ سے ارتکاب نہ ہو لیئر فیل کر لو ماتخبا منظبک وما تاخر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے درمیان اور جنوب کے درمیان ساتر قائم کر دیں گے حجاب قائم کر دیں گے آپ سے گناہ کا ارتکاب ہی نہیں ہوگا آپ سے گنا شادر ہی نہیں ہوگا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے نا وہاں یہ فرمایا گیا لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم نے سو اور فاشا کا ارتکاب نہیں ہونے دیا لنصرف پھیر دیا سو کو بھی اور اور پھیر دیا بے حیائی کو بھی ارتقاب نہیں ہوا زلیخا نے ہرچند چاہا ان سے گناہ کا ارتقاب ہو جائے لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان سے گناہ کا ارتکاب نہیں ہونے دیا تو اسی طریقے سے جیسے وہاں ہے لنصرف صرف السوء شا ان من عباد المخلصین ایسے ہی یہاں بھی ہے کہ ہم نے آپ کے درمیان اور گناہوں کے درمیان حاجب قائم کر دیا ساتر قائم کر دیا وہ آپ سے صادر نہیں ہوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تو ہے ماتقدمہ والے گنا ایک ہے ماتاثر لہر فرق ماتدم و ما تاخر کے بارے میں تو یہ ہوا کہ وہ شادر نہیں ہوں گے اور درمیان میں حجاب ہوگا ما تقدم کے بارے میں کیا کہا جائے گا ما تقدم کے بارے میں بھی یہ کہا جائے گا کہ ما تقدم سے مراد ما قبل النبوہ یا ما تقدم سے مراد ما قبل الحجرت ہے یا ما تقدم سے مراد ما قبل ما تقدمہ میں تین احتمال ہیں ایک یہ کہ نبوت سے پہلے ہو ایک یہ کہ ہجرت سے پہلے ہو ایک یہ کہ فتح مکہ سے پہلے ہو یہ تین احتمال ہیں اب سوال یہ ہے کہ ماتا اخرا کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہاں حاجب قائم کر دیا گیا ہے اور ساتر قائم کر دیا گیا ہے اور ان کا ارتکاب نہیں ہوا تو ماتا قدمہ کے بارے میں کیا کہیں گے تو اس کے بارے میں آپ کہیے کہ ماتا قدمہ کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ نبوت سے پہلے بھی ہم نے آپ کے اور گناہوں کے درمیان حجاب قائم کیا تھا اور اسی طریقے سے ہجرت سے پہلے بھی ہم نے آپ کے درمیان اور گناہوں کے درمیان حجاب قائم رکھا اور فتح مکہ سے پہلے بھی ہم نے آپ کے درمیان اور گناہوں کے درمیان ساتر قائم رکھا تو اس لیے اس کی کوئی بات نہیں پہلے بھی گناہ کو آپ سے صادر نہیں ہونے دیے گئے اور بعد میں بھی آپ سے گناہوں کا صدور نہیں ہونے دیا گیا اب اس کے بعد میں پھر کوئی اشکال نہیں چلو جی بس یہیں تک والدہ کا انتقال ہو گیا آپ ان کے لیے دعا مغفرت اور اصال ثواب کریں اور رشتہ داروں کے لیے صبر جمیل کی دعا کریں اور یہاں دو ساتھی ہیں انہوں نے ہوائی جہ شریعہ کے پورا ہونے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے